حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا اس میں پانچ باتیں ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے وہ میزان کو چکاتا اور بلند کرتا ہے اس کے طرف دن کے عملوں سے پہلے رات کے عمل اور رات کے عملوں سے پہلے دن کے عمل بلند کیے جاتے ہیں اس کا پردہ نور ہے اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کے جلوے سے اس کی وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو پچانوے